ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری بار کیا نئے جاؤ سو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربا اپنا آج کیا قربان عشق کا وعدہ ہم نے پورا اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا احمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک نے دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پہ کاری وار کیا اکتا خزینہ جانسو اس کو تیری راہ میں باج کیا ہم نے اس امت کے گل پر قربا اپنا کیا قربا اپنا آگ کے صحرا سے ہم گزرے خون کے سمندر پاٹے تھے ایک اس شام کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے رب کی یاد سے دل تھے روشن ظاہر میں سناٹے تھے ایک ایک ضرب پہ کفر نے پہرو زخم پھر اپنے چاٹے تھے ہم نشکو ہے کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا ہم نے اس امت کے گل پر قربا اپنا آج کیا قربا اپنا آج آگ کے صحرا سے ہم گزرے خون کے سمندر پاٹے تھے ایک اس شام کی خاطر کتنے دن گن گن کر کاٹے تھے رب کی یاد سے دل تھے روشن ظاہر میں سناٹے تھے ایک ایک ضرب پہ کفر نے پہرو زخم پھر اپنے چاٹے تھے ہم نے شکوہے کفر کے جھوٹے لشکر کو تاراج کیا ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا قربان ایما کی تلواریں تھا میں تقوا کا سامان لیا ماؤں کی فریاد سنی اور فرض مقدم جان لیا امت کی بہنوں نے ہم کو ابن قاسم مان لیا ہر وہ دیس آزاد کرانا دیوانوں نے ٹھان لیا ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا ہم نے اس امت کے کل پر قربان اپنا آج کیا قربان اپنا ایماں کی تلواریں تھام تقوا کا سامان لیا ماں کی فریاد سنی اور فرض مقدم جان لیا امت کی بہنوں نے ہم کو ابن قاسم مان لیا ہر وہ دیس آزاد کر ترانہ دیوانوں نے ٹھان لیا ایک دن بھی جس دھرتی پر مسلم امت نے راج کیا ہم نے اس امت کے گل پر قربان اپنا آج کیا قربا اپنا عشق نبی کے جام پلانا الفت کا انداز رہا برسر مقتل نظر تمنا دل کا سوز و ساز رہا شام سحر اس سودا جاں پر حق سے راز و نیاز رہا اور پھر مٹی میں رل جانا سب سے بڑا اعزاز رہا زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا ہم نے اس امت امت کے کل پر قربان اپنا آج کیا قربان اپنا آج عشق نبی کے جان پلانا الفت کا انداز رہا برسر مقتل نظر تمنا دل کا سوز و ساز رہا شام و سحر اس سودے جا پر حق سے راز